العالمين بزرگان محترم معزز حاضرین اور برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ آتا فرمایا یہ ماہ مبارک اب چند دن کا مہمان ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے باقی دن اور رات کی قدر اور منزلت ہمیں نصیب فرمائے اور اس کی تمام فضیلتیں اور برکتیں اللہ تعالی ہمیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ماہ مبارک ماہ نور اور روشنی ہے یہ ماہ انقلاب ہے یہ ماہ عبادت ہے یہ مہینہ رحمت کا اور فضیلت کا مہینہ ہے ہر مسلمان رمضان المبارک میں قدرتی طور پر اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے نیک اعمال کرنے کی خوشی ہوتی ہے یہ اس زمانے کا اور اس وقت کا یہ اثر ہے قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت شان اور عظمت کا اور بڑائی اور کبریائی کا تقاضا یہ تھا کہ دوستی کی نسبت ایمان والوں کی طرف ہوتی ہے کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں لیکن اللہ نے اپنے کمال کرم کی بنا پر دوستی کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے ایک تعبیر یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ میرے دوست ہیں تو اس میں اس بات کا اقرار یا اعلان اور ثبوت نہیں ہے کہ میں نے بھی آپ سے دوستی کی ہے یا نہیں اور ایک تعبیر یہ ہے کہ میں کہوں کہ مولانا بھائی میں آپ کا دوست ہوں تو اس میں میری طرف سے دوستی کا اعلان اور اقرار ہے اگر یہ کہا جاتا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں تو اس میں یہ ثابت نہ ہوتا کہ اللہ بھی ان کا دوست ہے یا نہیں لیکن جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے تو اس میں اللہ نے مہربانی اور کرم کی بنا پر اپنی طرف دوستی کی نسبت کی کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں اور گویا یہ فرما کر بتا دیا کہ میں تو تم سے دوستی کر چکا ہوں اب تمہارا امتحان ہے کہ تم بھی جواب میں مجھ سے دوستی کرتے ہو یا نہیں کرتے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر احسان ہے تو انہوں نے ان الفاظ میں یہ تعبیر فرمائی کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لاتے ہیں اور کفار کا کافروں کے دوست شیطان ہے جو روشنی سے نکال کر ان کو اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا کام اندھیرے سے روشنی میں لانا اور شیطان کا کام روشنی سے اندھیرے میں لے جانا اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ ظاہری روشنی اور اندھیرا مراد نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ ظاہری روشنی اور اندھیرے کو مراد لیا جائے تو پھر تو آج کے موجودہ عالمی حالات کی روشنی میں مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو مسلمان ظاہری روشنی سے محروم ہے اور دنیا کفر وہ روشنیوں میں دن رات گزار رہی ہے ان کے مکان ان کے بازار ان کے گھر وہ زیادہ روشن ہے لیکن یہاں مراد یہ ظاہری روشنی اور دنیاوی روشنی نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی شاید مقدسہ میں ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور اسلام کی روشنی نیک احمال کا نور مراد ہے اور کافروں کے اندھیروں میں ہونے سے مراد کفر کا اندھیرا ہے اور گناہ کی اندھیرے اور تاریخیاں ہیں قرآن کریم یہ نور اور روشنی ہے ایمان نور اور روشنی ہے نماز نور اور روشنی ہے زکوٰۃ حج سب کا خیرات قرآن کریم کی تلاوت اللہ کا ذکر یہ ان آنکھوں سے نظر آئے یا نہ آئے لیکن یہ سب سے بڑی روشنی اور نور ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرقی نے مکہ آئے اور کہا کہ آپ اپنا پیغام اپنا میسج اپنی دعوت اپنا مشن چھوڑ دیں اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو مال و دولت دینے کو تیار ہیں خوبصورت رشتی لڑکی کا رشتہ دینے کو تیار ہیں آپ اقتدار چاہیں سرداری چاہیں وہ آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا کہ تم میرے سامنے دنیا کی زمین کی چیزیں پیش کر رہے ہو اگر تم میرے ایک ہاتھ پر آسمان سے لا کر سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر میرے چاند رکھ دو اور کہا کہ یہ سب سے بڑی روشنیاں ہم آپ کو دے رہے ہیں اور کائنات کو منور کرنے والے یہ سورج اور چاند آپ کو دے رہے ہیں آپ اپنے پیغام دینا چھوڑ دیں تو فرمایا میں ان سورج اور چاند کو ٹھکرا دوں گا اپنے مشن کو نہیں چھوڑوں گا سورج اور چاند سے بھی زیادہ بڑی روشنی وہ ہے جو میں لے کر آیا یہ سورج اور چاند تو ایک وقت میں بے نور بھی ہو جائیں گے اللہ ان کو ختم کر دے گا لیکن جو ایمان کی اور اسلام کی اور دین کی اور قرآن کی روشنی میں لے کر آیا ہوں اس پر کبھی غروب نہیں ہے اس پر کبھی رات نہیں ہے اس پر کبھی اندھیرا نہیں ہے اس پر کبھی فنا اور موت نہیں ہے حضر اسود بیت اللہ میں لگا ایک پتھر ہے خانہ کعبہ میں لگا ہے اور لکھا ہے کہ جس وقت اس کو ابتدا میں لگایا گیا یہ وائٹ بالکل سفید تھا برف سے چاندی سے دودھ سے جس کے ساتھ بھی آپ تشریح دے دیں ہر سفید چیز سے زیادہ وائٹ تھا حضر اثر لیکن آج یہ سفید نہیں ہے بلکہ کالا ہے اور اس کا نام ہی کالا پتھر ہے یہ کیوں کالا ہو گیا حالانکہ یہ تو وائلڈ تھا اور پھر اس کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہے اور جنت کا پتھر ہے اور بیت اللہ میں اور خانہ کعبہ میں لگا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ نے انبیاء نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے اور بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں لگا ہے جو اللہ کی رحمت کا تجلیات کا مرکز ہے اور بڑے بڑے انبیاء نے نبیوں کے سردار نے صحابہ نے اس کو بوسا دیا ہے لیکن آج وہ سفید ترین پتھر جنت سے آنے والا پتھر وہ سیار کالا ہو گیا کیوں ہو گیا علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت گناہ گار نے اپنے ہونٹ اس پتھر پر رکھے تو اس نے گناہ گار کے گناہ اس کے جسم سے نکال کر اپنے اندر لیے اس میں اللہ نے مکناتیسی طاقت رکھی ہے اس کے گناہ گار کے گناہ جب پتھر کے اندر گئے تو اس کے جسم سے نکلنے والی جو اس کالا پن اور شاہ پن تھا وہ اس سے نکل کر اس پتھر میں چلا گیا یہ اس لیے کالا ہوا تو جب ایک پتھر گناہ سے کالا ہوتا ہے تو کیا خیال ہے گناہ کرنے والے کی زندگی اور اس کا دل گناہ سے کالا اور سیاہ نہیں ہوگا وہ بلیک نہیں ہوگا جناب نبی یہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ اور دھبا لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیا داغ اور دھبا دھل جاتا ہے اور اگر وہ نہ کرے اور گناہ کرتا رہے تو لگتے رہتے حتیٰ کہ اس کا دل بالکل چار کالا ہو جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ گناہ یہ اندھیرے ہیں اور نیکیاں یہ روشنی اور نور ہیں ایمان یہ روشنی ہے قرآن روشنی ہے نماز روشنی ہے زکوٰۃ اور حج شد کا خیرات قرآن کی تلاوت اور تمام نیک اعمال یہ تمام کے تمام نور اور روشنیاں ہیں اور معاشیتیں نافرمانیاں اللہ کی بغاوتیں گناہ یہ شاعری ہیں جو انسانی زندگی کو کالا اور بلیک اور شاہ کر دیتی ہیں کنز المعارف ایک کتاب ہے علامہ کستلانی رحمت اللہ علیہ اس میں ایک عجیب واقعہ نقل کیا فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ان تینوں جین قدر صحابہ کو ساتھ لے کر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے کہ آج میرے گھر میں کتنے عظیم الشان مہمان آئے ہیں سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ قدر ہستیاں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں اور حضور علیہ السلام تو معراج میں اللہ کے مہمان بنے جن کا رب میزبان بنا آج مجھے ان کی میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا فوراً اپنے گھر میں گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ آپ جلدی سے کھانا تیار کریں اور کھانے سے پہلے گھر میں اگر کوئی چیز ہے تو مجھے دے میں جا کر ان مہمانوں کو پیش کروں تاکہ کھانے سے پہلے یہ حضرات اس چیز کو نوش فرمائے انہوں نے ایک بائٹ بالکل سفید چمکدار برتن میں اور پلیٹ میں گھر میں شہد موجود تھا شہد ڈال کر دیا کہ یہ آپ لے جا کر پیش کریں جب تک کھانے تیار ہوتا ہے اس وقت تک آپ ان سے کہیں کہ وہ اس شہد کو نوش فرمائے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک برتن میں شہد لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں ایک باریک سا بال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی ذرا کچھ دل لگی کرتے ہیں خوش طبی کرتے ہیں کچھ گپ شپ کرتے ہیں وقت بھی گزر جائے گا اتنے میں کھانا تیار ہوگا بھوک لگی ہوئی ہے اور کچھ باتیں بھی ہو جائیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے بے تکلفی فرماتے تھے اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضور علی السلام کو اللہ نے روب بہت دیا تھا جہاں حضور موجود ہوتے ایک مہینے کی ٹریولنگ کوئی کرتا رہے تو جتنا سفر طے کرتا ہے وہاں تک حضور علیہ السلام کا روب قائم ہو جایا کرتا تھا مصر کو بھی روب حضور علیہ السلام نے فرمایا میں روب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں آپ کا روب چہرے میں اتنا اللہ نے رکھا تھا کہ آدمی آپ کے ساتھ بات کرنے کی حوصلہ نہیں رکھتا حضور علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے اپنے صحابہ لگی اور خوش طبی نہ کی تو این ممکن ہے یہ میرے روب کی بنا پر اپنے دل کی باتیں دل میں لے کر چلے جائیں یہ اپنے سوال اپنے دل میں آنے والے خیالات اور وسوسے میرے سامنے بیان نہ کریں جبکہ اللہ کا منشا یہ تھا کہ صحابہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کس طرح میں اسلام کو مکمل کر دوں کہ میرے صحابہ میرے پیغمبر کے صحابہ کے سوالات سے حضور کے جوابات سے اسلام مکمل ہو جائے کوئی بات رہ نہ جائے سوال کرنے بری چیز نہیں بہت سے لوگ علماء سے سوال نہیں کرتے دل کی باتیں دل میں رکھتے ہیں شرم کرتے ہیں تو یہ پتہ نہیں مجھ سے کیا کہیں گے ناراض ہو جائیں گے سوال آدھا علم ہے اسلام مکمل ہوا ہے صحابہ کے سوالوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سے اس لیے آپ کے دل میں جو سوال آیا کرے یہ نہ سوچے یہ پتہ نہیں پوچھنے کا ہے یا نہیں ہے نہیں نہیں آپ جو سوال آئے علماء سے پوچھا کریں قرآن یہی کہتا ہے فصل اہل ذکر تم تم لاتا تعلم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے سوال کیا کرو مگر سوال کرو ادب کے ساتھ اور سوال کرو اعتراض نہ کرو آپ لوگ سوال نہیں کرتے اعتراض کرتے ہیں اور سوال کا جواب دینا پابند ہوتا ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے اعتراض کا جواب دینا پابند نہیں ہوتا سوال کرو علم کی راہ نہیں ہے امام بخاری اللہ صاحب ہیں اور امام عطر یہ شہادت ہیں بہت بڑے محبت ہیں استاد شاگرد دونوں اور ہر کے سامنے دیر میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے تو قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ کتاب ہے اور پھر بھی پڑھائی جاتی ہے امام بخاری استاد ہے امام اطرمدین شاگرد ہے اگر امام بخاری استاد ہونے کے باوجود فرماتے ہیں تو میرے شادی ہے مجھ سے اتنا علم حاصل نہیں کیا جتنا میں نے اپنے شاگرد سے علم حاصل کیا سوال یہ کہ عام طور پہ ہے پچاس کہاں کا ہے استاد کا ایک زیادہ ہوتا ہے شاگرد کا کم ہوتا ہے استاد علم دینے والا شاگرد لینے والا استاد علم دیتا ہے شاگرد ہوتا ہے یہاں الٹی بات ہے تو استاد میں شاگرد سے علم حاصل کیا بھی مجھ سے لیا مگر کم جب میں نے ان سے لیا بولا تو وجہ الما نے اس کے لیے لکھی ہے کہ امام ترمنی اللہ علیہ بڑے جدید طالب علم اور شاگرد اسٹوڈنٹ ہے وہ خود تماری کر کے اور محنت کر کے مسالات کٹاتے تھے اور جب تلاش کراتے تھے تو امام مخالف کا سبق پڑھاتے لگتے تو جو بات سمجھ میں آتی سوال کرتے پوچھتے رات تاریخ کی ہوتی حدیث سے بھی قیمت ہوئی تو اس لیے جب وہ تیار کرتے تو امام بخاری کچھ خیال سے کہ میرا یہ سبق نہیں ہے یہ بہت سی بارے دیکھ کر آتا ہے تو میں اس کے لیے زیادہ مطالعہ کرتا ہوں کہ سوال کرے تو ایسا نہ ہو کہ مجھے جواب نہ آئے تو امام بخاری بھی دیر تک مختلف کتابیں پڑھتے اور دیکھتے رہتے تو فرماتے جتنی کتابیں میں نے امام کرنے کی طرح سے پڑھی ہیں اور دیکھی ہیں یہ علم مجھے اسی وقت حاصل ہوا اور آج کل لوگ پوچھتے نہیں ہیں مسائل نہیں پوچھتے حالانکہ مسلمان والے قدم قدم علامات سے پوچھے آپ اور وطانیوں کے علماء کو مصروف کریں اور ٹائم نکالا کریں اور ان قرآن کا ترجمہ پڑے قرآن کی تصویر پڑے قرآن کریم کو سمجھے اور دین کا علم حاصل کرے یہ دین صرف مولویوں کی جگہ نہیں ہے یہ ہر مسلمان کی جائیداد پاکستان حال میں کیا کرا دے پاکستان کے طرف ہر آنی چاہیں گے تو آپ مولوی دین کے ٹھیکے دار ہیں تو میں نے ان سے کہا جناب پرویز مشرف صاحب ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں دین کے چوکیدار ہیں ہر مسلمان ٹھیکے دار ہے دین کا ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے وہ جانے کہ میرا مذہب اور میرا دین کیا ہے مجھ سے کیا کہتا ہے عام طور پر ہمارے مدرسوں میں یا مفتیوں سے لوگ صرف طلاق کے مسئلے پوچھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ وراثت سے پوچھ لیں گے کہ مولانا فلاں مر گیا اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہونی ہے اس کے علاوہ جو بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اس کے مسائل علماء سے نہیں پوچھتے کہ یہ میں کاروبار کر رہا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے یہ فلاں اسکیم ہے فلاں شور ہے فلاں طریقہ کار ہے یہ بتاؤ شریعت اس کی جائز دیتی ہے یا نہیں دیتی میں دل سے لون لے رہا ہوں سود لے رہا ہوں آیا یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے میں ان ملکوں میں ان حالات میں کیا کروں بہرحال یہ ضمن بات آگے میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ عام مسائل سوالات دل میں نہ رکھیں پوچھا کریں حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے بے تکلفی فرماتے تاکہ میرے صحابہ میرے روب کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے سوال نہ کر سکیں بلکہ حضور علیہ السلام ان سے خوشخبری کرتے مسکراتے چہرے پر مسکراہٹ رکھتے بے تکلف باتیں کرتے دل لگی کرتے تاکہ میرے یہ انداز دیکھ کر ان میں مجھ سے بات کرنے کا حوصلہ پیدا ہو اور یہ اپنے دل کے سوال مجھ سے کریں اور میں ان کو جواب دوں ایک مرتبہ صحابی نے کیا ان کا منا آپ مجھ سے دل لگی کرتے ہیں آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے چلیے آپ کے مقام نبوت کے خلاف تو نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دل لگی میں بھی تم سے غلط بات نہیں کہتا ہمیشہ صحیح اور حق بات کہتا ایک بری عورت حضور کی خدمت میں آئی اور کہنے بھی دعا فرمائیے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بری جنت میں نہیں جائے گی تو بیچاری روتی ہوئی جانے لگی حضور علیہ السلام نے بلایا کیا بات ہے بڑی اما کا اللہ میں نے آپ سے کہا تھا دعا کریں اللہ مجھے جنت میں داخل کرے آپ نے فرمایا کوئی بڑی جنت میں نہیں جائے گی تو پھر دنیا میں بھی ہمارے مقدر میں آگ کچن میں کھانا وغیرہ بنائے اور آخرت میں بھی جب جنت نہیں تو جہنم میں جانا ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تجھے صحیح اور سچ کہا ہے کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی تو جنت میں جائے گی مگر جوان ہو کر جائے گی قرآن نہیں پڑتی اللہ نے فرمایا انا ہن انشا فجعلناہن ابکارا ہن ہم تمام مردوں اور عورتوں کو جوان بنا کر جنت میں داخل کریں گے ہر ایک کو اللہ بتیس سال تھرٹی ٹو ایئر کی عمر دے گا اور فرمایا اللہ جنت والوں کو یوسف سو علیہ السلام کا حسن عطا کریں گے علی السلام والی خوبصورت آواز ادا کریں گے اور ہر جنتی کو اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عطا فرمائیں گے اللہ ہم سب کو جنتی بنائے ہم سب کی ملاقات جنت میں کرائے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا چلو بھی خوش سبھی دل لگی کرتے ہیں یہ تین چیزیں تمہارے سامنے ہیں ہر ایک اپنے ذہن کے مطابق کوئی تشریح دے کوئی مسئلہ نکالے کوئی بات بیان کرے ایک وائٹ برتن ہے ایک میٹھا شہد ہے ایک باریک بال ہے یہ پلیٹ یہ سفید ہے اور شہد یہ میٹھا ہے اور اس میں جو بال ایک گرا ہوا ہے اتفاق کے برتن میں بال رہ جاتا ہے فرمایا یہ باریک سا بالکل چھوٹا سا بال ہے اس کو ہاتھ میں پکڑنا بھی آسان نہیں ہے فرمایا اس سے کوئی نہ کوئی بات نکالو آج تمہارا امتحان ہوتا ہے کہ تمہاری سوچیں کیا ہیں تمہاری پرائلٹی کیا ہے اور تمہارے ذہن کدھر جاتے ہیں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو دعوت دی تو سب سے پہلے امام الصحابہ صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے تو پھر میں یہ عرض کرتا ہوں اور یاد رکھیے یہ عقیدے کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں جب کبھی حضور دعوت گفتگو دیتے صحابہ کو اور ابو بکر موجود ہوتے تو سارے صحابہ فرماتے ہم ان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ یہ گفتگو کریں بعد میں ہماری باری آئے گی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعوت دی ہے گفتگو کرنے کی تو میں یہ کہتا ہوں یہ برتن جتنا وائٹ اب ذرا وہ ذہن میں بات رکھیے کہ نور اور روشنی اصل کیا ہے اور اندھیرا کیا ہے ہم اس کو روشنی سمجھتے ہیں یہ عارضی روشنی ہے حقیقی روشنی کیا ہے جو اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا کی ہے اور جو جو ہمیں حاصل نہیں ہم اس کو حاصل کریں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برتن جتنا وائٹ سفید روشن اور چمکدار ہے اس سے زیادہ وائٹ اس سے زیادہ سفید اس سے زیادہ روشن اس سے زیادہ چمکدار ایمان ہے کیا اس برتن میں چمک ہوگی جو اللہ نے ایمان میں چمک رکھی ایمان نور ہے ایمان روشنی ہے ایمان ایک سب سے زیادہ وائٹ ہے اور کیا سورج اور چاند میں چمک ہوگی جو اللہ نے ایمان کے اندر چمک رکھی ہے اور عرض کیا رسول اللہ اس میں میٹھا شہد ہے اس سے میں ابو بکر یہ کہتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی دولت عطا کر دے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ایمان کو قبول کرنے میں مزہ آتا باریک بال ہے اس سے میں ابو بکر یہ کہتا ہوں کہ جو ایمان کی دولت اللہ نے کسی مومن مسلمان کو دے دی ہے اب وہ اپنے ایمان کی دولت کو ضائع نہ ہونے دے اس کو سنبھال کر رکھے اس کے ایمان میں کمی نہ آئے ہر دن اس کا ایمان ترقی کرتا جائے اور اس کا اینڈ بھی ایمان پر ہو جائے وہ مسلمان مرے اور اسلام پر قائم رہے فرمایا یہ بال سے زیادہ سے نازک کام ہے بال کو پھر بھی سنبھال کر رکھنا آسان ہے ایمان کو سنبھالنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو خراب کر دیتی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہتا ہوں یہ برتن جتنا وائٹ سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ وائٹ اس سے زیادہ سفید اور چمکدار یہ دنیا ہے یہ دنیا میں بڑی چمک ہے دنیا کے پیسے میں دنیا کے مال و دولت میں دنیا کی رونقوں میں یہ بڑی کشش ہے اور یہ بھی بڑی سفید اور چمک اور وائٹ ہے ان میں اور اس میں میٹھا شہد ہے اس سے میں عمر بن خطاب یہ کہتا ہوں کہ جس کو دنیا کا اقتدار مل جائے اور دنیا کے اندر کوئی وزارت عظما کی یا صدارت کی کرسی مل جائے اور وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈینٹ بن جائے تو اس کو شہد کے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اقتدار کی کرسی میں مزہ آتا اس کو لذت محسوس ہوتی ہے ایک بڑے عہدے اور منصب پر بیٹھ کر وہ اپنے عام میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہے لیکن اس میں باریک بار ہے اس سے عمر بن خطاب علی اللہ رسول اللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اقتدار کے اور حکومت کے زمانے میں کہ اللہ نے جس کو جتنا اختیار دیا ہو وہ ظلم نہ کرے وہ زیادتی نہ کرے وہ عدل اور انصاف کرے یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے اکثر لوگ رشتے دار میں ہوتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہتا ہوں یہ برتن جتنا سفید وائٹ روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ وائٹ اس سے زیادہ روشن اس سے زیادہ چمکدار اور سفید قرآن اور حدیث کا دین کا شریعت کا علم ہے جو روشنی اور چمک اللہ نے قرآن اور حدیث کے علم میں رکھی ہے وہ کسی چیز میں نہیں العلم نور علم روشنی ہے قرآن کا علم حدیث کا علم بہت بڑی روشنی ہے انسان کے لیے بڑی راہ اس کو دکھاتا ہے اور اس میں باریک اس میں میٹھا شہد ہے اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن اور حدیث کا علم عطا کر دے اس کو یہ علم ملنا شروع ہو جائے تو اس کو شاید میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے میں مزہ آتا اس کو مٹھاس اور لذت محسوس ہوتی اس میں باریک بال ہے اس سے میں عثمان بن عفان یہ کہتا ہوں کہ جو علم اللہ نے عطا کیا ہے اس علم پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے بال پھر بھی آدمی رکھ لیتا ہے سنبھال کر لیکن جو علم حاصل ہو اس پر عمل کرے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے علم ہے عمل نہیں ہے اور ایک دانا نے بڑی پیاری بات کہی عقل مند آدمی نے اس نے کہا کہ اگر جہالت کا سمندر اور دریا ہو اور علم کا ایک کچرا ہو تو علم کا ایک کچرا جہالت کے سمندر اور دریا پر بھاری اور وزنی ہے اور اگر علم کا دریا سمندر ہو اور عمل کا ایک قطرہ پانی کا ہو تو عمل کا ایک قطرہ علم کے دریا پر بھاری ہے اس علم کے دریا کو کیا کرنا جہاں عمل نہیں ہے دریا پر بھاری اور وزنی ہے اور اگر علم کا دریا سمندر ہو اور عمل کا ایک قطرہ پانی کا ہو تو عمل کا ایک قطرہ علم کے دریا پر بھاری ہے اس علم کے دریا کو کیا کرنا جہاں عمل نہیں ہے اگر مقابلے میں عمل کا ایک قطرہ دیا مثال کے طور پر تو وہ زیادہ قیمتی ہے اور کہا عمل کا اگر دریا اور سمندر ہو بڑی نیکیاں کی ہیں مگر دنیا کے لیے دکھلاوے کے لیے شہرت کے لیے تو کہا اگر عمل کا سمندر اور دریا ہو اور مقابلے میں کسی انسان کے پاس اخلاص کے پانی کا ایک سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ آنے والوں نے اپنی رائے دی ہے میں بھی اپنی رائے دینا چاہتا ہوں جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی اپنی رائے دیں انہوں نے موقع کے مطابق بات کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہتا ہوں یہ جو میں آپ کی خدمت میں وائٹ سفید برتن لایا آپ نے کہا اس کی سفیدی سے کسی کے ساتھ تشویش ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ برتن اتنا سفید نہیں ہے جتنا سفید اور وائٹ اور چمک اور روشنی آنے والے مہمان کی پیشانی میں ہوتی ہے مہمان میں بھی چمک ہے اس میں میٹھا شہد ہے اس سے میں علی بن ابی طالب یہ کہتا ہوں کہ جب مہمان کھاتا ہے میزبان کے گھر میں تو میزبان کو شہد سے زیادہ مزہ اور لذت آتی ہے کھا مہمان رہا ہوتا ہے خوش میزبان ہو رہا ہوتا ہے اور یا رسول اللہ اس میں باریک بال ہے اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ مہمان کو خوش کر کے بھیجنا کہ اس کو پوری طرح راضی کر کے آدمی روانہ کرے یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے جتنی بھی خدمت کر دو پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتا بعض اوقات کہہ دیتا ہے کہ بڑا خیال کیا مگر فلاں چیز کا خیال نہیں کیا پردے میں ساری گفتگو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بجان اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بیٹی بھی اپنی رائے دینا چاہتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی لگتے جگر تم بھی کہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہتی ہوں کہ یہ برتن جتنا سفید ہے جتنا وائٹ روشن اور چمکدار ہے اس سے زیادہ سفید اور وائٹ اور اچھی حیا ہے جو چمک اللہ نے عورت کی حیا میں رکھی ہے جو کشش اللہ نے عورت کی حیا میں رکھی ہے وہ کسی چیز میں بھی نہیں اس میں میٹھا شہد ہے اس سے میں فاطمہ یہ کہتی ہوں کہ جب عورت پردہ کرتی ہے تو اس کو شہد کے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا پردہ کرنے میں مزہ آتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کہہ سکتی ہیں اور کہا یا رسول اللہ اس میں باریک بال ہے اس سے آپ کی بیٹی فاطمہ تو زہرا یہ کہتی ہے اپنے چہرے کو عورت کا بچانا اور چھپانا کہ جس مرد کا میرے لیے دیکھنا جائز نہیں اس کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے بھی یہ ساری گفتگو آسمان پر سنی ہے اور زمین والوں نے اپنی رائے دی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنی رائے دینا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا تم بھی کہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہتا ہوں یہ برتن جتنا سفید وائٹ روشن اور چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن اس سے زیادہ وائٹ اس سے زیادہ سفید اور چمکدار اللہ تعالی کے دین اسلام کا راستہ ہے اسلام بڑا روشن اور بڑا واد اور کلیئر ہے اور حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے سمجھاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ لوگ اسلام پر چلے نہیں پوری طرح دور سے اسلام کو بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس لیے ان کو اسلام مشکل نظر آتا ہے اگر وہ اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ان کو معلوم ہوگا اس سے زیادہ آسان اس سے زیادہ سمپل اور اس سے زیادہ بہترین کوئی دین نہیں ہے جو ہماری پوری سہولتوں کا خیال کرتا ہے فرمان مثال ایسے جیسے کسی بھی سڑک اور موٹر وے یا کسی بھی شاہراہ کے دائیں بائیں درخت لگے ہوئے ہوں تو آپ یہاں سے کھڑے ہو کر اگر سامنے دیکھیں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے یہ درخت آگے قریب ہو رہے ہیں اور آگے جا کر ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ درخت آپس میں مل گئے ہیں اور راستہ بلاک ہے یہ سوچ کر آپ کھڑے رہے تو کبھی منزل پر نہیں پہنچیں گے اور اگر آپ چلنا شروع کر دیں تو جو جو چلیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے غلط سمجھا تھا یہ تمام درخت سائڈوں پر لگے ہوئے ہیں درمیان میں سڑک تو بالکل صاف ہے اسلام کو بھی لوگوں نے دور سے دیکھا ہے پوری طرح عمل نہیں کیا اس لیے مشکل معلوم ہوتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برتن جتنا سفید اور بھائی ہے اس سے زیادہ روشن اس سے زیادہ چمکدار اس سے زیادہ منور اس سے زیادہ نور والا اللہ کے دین کا راستہ ہے اور میٹھا شہد ہے اس سے میں جبرائیل یہ کہتا ہوں کہ جب اسلام پر کوئی عمل کرنا شروع کر دے تو اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اسلام پر عمل کرنے میں مزہ آتا اس میں باریک بال ہے اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام پر عمل کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا ہر آنے والا دن اور آنے والا ٹائم اسلام میں آپ کو آگے لے کر جائے پیچھے نہ لائے پہلے آپ دو باتوں پر عمل کرتے تھے کل تین پر چار پر پانچ پر عمل کرنے لگے آگے بڑھتے گئے یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک اور توجہ والا کام ہے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنی رائے دی ہے اب میں بھی اپنی رائے دیتا ہوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ برتن جو آپ کے سامنے آیا یہ جتنا سفید آپ کو نظر آ رہا ہے جتنا چمکدار اور وائٹ ہے اور جتنا روشن ہے اس سے زیادہ روشن اس سے زیادہ وائٹ اس سے زیادہ سفید اس سے زیادہ چمک اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دے اپنی محبت کو غالب کر دے اللہ تعالیٰ اللہ کی محبت بھی روشنی اور نور ہے اور بہت بڑی چمک ہے آج ہمارے دل میں اپنی محبت ہے ماں باپ کی ہے اولاد کی ہے بیوی کی ہے مال دولت کی بزنس کی دنیا کی ہے یہ ہونی چاہیے غلط نہیں ہے اگر شریعت کی حدود کے مطابق ہو مگر ان سب پر غالب اللہ اور اس کے پیغمبر کی محبت ہونی چاہیے اور اس کا پتہ چلتا ہے جب مقابلہ ہے ایک طرف اولاد ہے اور وہ ایک آپ سے مطالبہ کر رہی ہے لیکن اس کا وہ مطالبہ ڈیمانڈ اللہ کے حکم کے خلاف ہے اب دیکھیں گے اللہ کی محبت غالب آتی ہے یا اولاد کی محبت غالب آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ برتن جتنا وائٹ سے قید چمکدار ہے اس سے زیادہ وائٹ اللہ کی محبت ہے اور فرمایا کہ جب اللہ کی محبت کسی کو مل جائے اور اس کے دل میں اللہ آ جائے تو اس کو شاید میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اللہ کی محبت میں مزہ آتا ہے جتنا اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتا ہے اللہ کو یاد کرنے میں مزہ آتا ہے اس کو دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں آتی جتنی اللہ کی محبت میں اس کو لذت محسوس ہوتی اور اس میں باریک بال ہے اس سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی اس محبت کو سنبھال کر رکھنا کہ ہر دن اللہ کی محبت آگے زیادہ ہو جائے کم نہ ہو یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے دکھایا کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو اس کے بعد حضور علیہ السلام پر آسمان سے وہی آنا شروع ہو گیا اور وہ کیفیت ہوئی جو وہی کے وقت ہوتی تھی کہ سب سردی میں آپ کو پسینہ آ جاتا یہ وہی کا روب ہوتا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وہی آئی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے اب میں رب بھی اپنی رائے دیتا ہوں کیا خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ جن کی گفتگو میں اللہ شامل ہو رہے ہیں بلکہ اختتام اللہ پر ہو رہا ہے بختام ہو مسک اللہ رب العالمین نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں یہ برتن جتنا وائٹ سفید اور روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ سفید اس سے زیادہ روشن اس سے زیادہ وائٹ اور چمکدار وہ جنت ہے جو میں نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے کیا روشنی اس میں ہوگی جو جنت میں ہے جو چمک جنت میں ہے اور فرمایا جنت میں جو نعمتیں میں اہل جنت کو عطا کروں گا شہد میں وہ مزے کا کوئی جوڑی نہیں ہے جو جنت کی نعمتوں میں ان کو مزہ آئے گا اور لذت آئے گی جو مٹھاس ان کو ملے گی اور فرمایا باریک بال ہے اس سے میں رب العالمین یہ کہتا ہوں کہ اپنے اس جنت میں اس جنت میں جانے کے لیے پل سراج سے گزرنا پڑے گا جو بال سے زیادہ باریک اور نازک ہے بال سے زیادہ باریک اور نازک لیکن بعض لوگ تو یہ کہا کرتے ہیں جب بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز تو کون جائے گا یہ تو اللہ نے سب کو گرانا ہی ہے تو پھر یہ کیوں سلسلہ جنت بنانے کا فائدہ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے اس طرح پر تیزی سے گزر جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا آنکھ جھپکنے میں بھی دیر لگتی ہے اس سے بھی پہلے جنت میں چلے جائیں گے آپ نے اندازہ لگایا کہ ایمان نور اور روشنی ہے انصاف اور عدل یہ نور اور روشنی ہے قرآن اور حدیث کا علم یہ نور اور روشنی ہے مہمان روشنی ہے حیا یہ روشنی ہے اسلام روشنی ہے اللہ کی محبت روشنی ہے اور جنت یہ روشنی ہے ہم عام طور پر دنیا کی ان چیزوں کو روشنی سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ رمضان نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارا دل روشن ہے تمہارا دل منور ہے آج تم بڑی خوشی محسوس کر رہے ہو روحانی رمضان میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہو کہ نیکیوں کا موسم باہر آیا تو تمہارے دلوں میں روشنی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی یہ روحانی خوشی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقی روشنیاں عطا فرما دے یہ ظاہری روشنیاں اللہ نے دی ہیں حقیقی روشنیاں بھی عطا کر دیں اور آخری بات کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بھی قبرستان میں جہاں ہم اپنے لوگوں کو لے جا کر دس کے بعد دفن کرتے ہیں آج تک کبھی کسی قبر میں آپ نے کوئی بلب اور ٹیوب لائٹ لگی ہوئی دیکھی کبھی آپ نے لگائی میں اپنے والد کو یہاں دفن کر رہا ہوں اگر زمین کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے تو نیچے تو زیادہ ہوگا تو اندر ان کو تکلیف نہ ہو اندھیرا ہوگا میں کوئی بلب لگا دوں کوئی ٹیوب لائٹ لگا دوں کبھی وہاں پر محکمے نے بجلی کے محکمے نے وہاں پر کوئی تارے نہیں بچھائیں کبھی وہاں قبرستان کے اندر قبروں میں بلب نہیں لگائے معلوم ہوا یہ جو روشنیاں ہیں یہ صرف یہیں پر کام آئیں گی اور قبر جو جہاں سے زیادہ اندھیرے کی جگہ ہے وہاں یہ روشنیاں کام نہیں آئیں گی وہاں ایمان کی روشنی کام آئے گی وہاں اسلام کی روشنی کام آئے گی وہاں قرآن کی روشنی کام آئے گی وہاں نماز کے بلب جلیں گے وہاں روزے کے بلب جلیں گے وہاں زکوٰۃ حج صدقہ خیرات اور نیک اعمال انسانوں سے ہمدردی اور ان کی خدمت ایشار غمخاری یہ تمام نیکیاں جو ہیں یہ آپ کی اور میری قبر میں بلب جلائیں گی اور روشنی ہوں گی وہاں یہ بلب نہیں کام آئیں گے وہاں نیک امال کی روشنی کام آئے گی ہم اپنے گھر میں اور آفس میں اور فیکٹری میں ان روشنیوں کا انتظام کرتے ہیں مگر اپنے انسان اندر کے انسان کے لیے اور قبر کے لیے مجھے اور آپ کو نیک امال کی روشنیوں کی ضرورت ہے اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں ان روشنیوں کی فکر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 أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة وسد الله وأسد رسوله والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله الله العظيم يذكركم ولذكر تعالى أعلى وأولى وأعز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 اللہ تبارک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اپنی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرما روزوں تراویح کو قبول فرما ماہ مبارک کی تمام عبادتوں کو قبول فرما پوری امت مسلمہ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما اے اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما ایمان کا نیک اعمال کا نور عطا فرما کفر اور گناہ کے اندھیروں سے بچا اے الہ العالمین ہر ایک کی پریشانی کو ختم فرما مشکلات کو حل فرما تمام کی جائز حاجتوں ضرورتوں کو میرے مولا پورا فرما اے الہ العالمین تمام خیر کی دعائیں جو حضور علیہ السلام نے مانگی ہم مانگتے ہمیں عطا فرما اتنے شروع سے انہوں نے پناہ مانگی ہم پناہ مانگتے ہماری حفاظت فرما تمام بیماروں کو صحت مستمر راتا فرما جس کے حلال واسے بے حساب عنایت فرما جان مال ایمان اولاد کاروبار رزق میں برکت عطا فرما اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ اس سینٹر کے تمام نمازیوں معاونین کو قبول فرما اللہ ظاہر ظاہراً ترقی اور قبولیت عطا فرما اللہ پوری دنیا میں مدارس مراکز مساجد جہاں کہیں دین کا کام جس شکل میں ہو رہا ہے اس کی حفاظت فرما ترقی عطا فرما قبول فرما اے اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا دے اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما